جناب ابو لحوس عوف اپنے والد مالک بن نزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے گھٹیا کپڑے پہنے ہوئے تھے آپ نے دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس مال ہے میں نے کہا ہاں آپ نے پوچھا کس قسم کا میں نے عرض کیا کہ اللہ نے مجھے اونٹ بکریاں گھوڑے اور غلام ہر طرح کا مال عنایت فرمایا ہوا ہے آپ نے فرمایا جب اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس کی نعمت اور احسان کا اثر تجھ پر نظر آنا چاہیے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار پینسٹھ